اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ اللہ هم المفلحون صدق مولانا العظیم شریف پڑھیں محمد محمد کماس تعالیٰ ابراہیم ابراہیم حمید مجید ہم نے ہم نے ہر دور میں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے ظالم فرعونوں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے ظالم فرعونوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ کھانے پینے کا ٹیڈ بدانے کا اے مومن ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ ہو جی ہاں، تھوڑا جا محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبہ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا شریعت کا تقاضا ہے شریعت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے میرے واجب الاحترام حضرت جی صاحب اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان حضرات کی توجہات سے فائدہ اٹھا سکیں ابھی آپ کے سامنے ہماری جماعت کے روئے رواں حضرت مولانا عجیر رحمان صاحب جلندری علم و حکمت کے خزانے آپ کے سامنے بکھیر رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کے ان علمی استدلالات اور وہ ایک ایک استدلال اگر اس کے اندر آپ تھوڑا سا تتبو اور استقرا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ کو کئی دلائل ملیں گے لیکن امید ہے کہ وہ آپ یاد رکھیں گے اور وہ اپنے پلے باندھیں گے ایسا اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اب آپ ہی حضرات ہیں جن سے کوئی دین کی خدمت کی توقع کی جا سکتی ہے کالج سے دین کی خدمت کرنے والے ہمیں نہیں ملیں گے یونیورسٹیوں سے دین کی خدمت کرنے والے نہیں یونیورسٹیوں سے تو روشن خیالی وہ جانگیا اور پتلون پہننے والے ایسے لوگ جن سے دین کو ٹھہنے کی تو آپ توقع رکھ سکتے ہیں جو ان کو تعلیم دی جاتی ہے یونیورسٹیوں میں آخرکار کار طلباء اکرام کا ایک ایسا ٹولہ ہے آپ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو فرمایا اب یہ تو کہتے ہیں نا ان کا راستہ روکو ان کو ختم کرو ان کے اداروں میں یہ کرو وہ کرو یہ ان کا دماغ خراب ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ فرمایا وسبر نفس کا محلین ید ربهم رب بلغدات یوری دون وجہ فرمایا ولا بلاتا کام یہ جو آپ کے پاس دین پڑھنے والے یہ حضرت بلال یہ حضرت غریب تلادا کا ٹولہ جو آپ کے ارد گرد آپ سے دین سیکھنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے فرمایا ایک سیکنڈ کے لیے بھی صرف نظر نہ کرنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی بلا اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان طلبا سے جو آپ سے دین سیکھ رہے ہیں صرف نظر فرمائی حالانکہ حضور ایسے کرتے نہیں تھے لیکن کیا مت تک آنے والے فرحانوں کو یہ سبق کر تم لوگ ان دین پڑھنے والے طلبا کو اگر ذلیل سمجھو گے اگر کمزور سمجھو گے تو یاد رکھو تمہارے سمجھنے سے تو نہ یہ ذلیل ہوئیں گے نہ کمزور ہوئیں گے لیکن اللہ پاک نے تم کو ذلیل اور خوار لوگوں کی فرست میں شامل کر دینا میرے دوستو آپ حضرات یہ سن رہے تھے میں نے آس کرنی ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گامی کے ساتھ محبت یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا آپ کسی گنا گے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی کہے گا کہ مجھے حسبت آپ کسی تھندار سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ جی مجھے حضور سے محبت ہے آپ کسی جرنل سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ جی مجھے حضور سے محبت ہے محبت محبت یا یہ جو محبت کا باب ہے اس میں آپ گناگار سے گناگار مسلمان سے بھی جب استدا کریں گے تو وہ کہے گا جی میری جان اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان ہو جائے تو میں اس کے اپنے لیے سادت سمجھوں گا لیکن قرآن نے ہمیں ایک یہ بھی سبق دیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے قربانی دینے کے بغیر اگر ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور ایمان آدمی نہیں لے جا سکتا اور یہ حضور کی محبت کے لیے ہر آدمی تیار ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا ایک کام جو مشکل کام ہے اس کے بغیر بھی اس کو بھی توجہ رکھنی ہوئے گی کہ لا تجدو اے محمد اللہ لا تجد قومن آپ کوئی قوم وہ قوم پٹھان ہو اور اس میں جرنیل ہو اس میں پولیس والے ہوں اس میں تاجر ہو اس میں علماء ہو اس میں فضلا ہو اس میں طلباء ہو اس میں صوفی ہو اس میں بزرگ ہو اس میں تبلیغی ہو اینی ون تجدو اللہ دو اللہ رہے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ آپ بالکل نہیں پائیں گے کسی قوم کو بھی اس قوم کا تعلق کسی مذہب سے ہو کسی قوم سے ہو بشرتے کے وہ دعویٰ کرے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اگر کوئی جرنیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں میں نے خانہ کعبے کے اوپر پانچ دفعہ نماز پڑھی مجھ سے بڑھ کر کے کوئی مومن نہیں ہے پتہ یہ بھی نہیں لگا کہ وہ سیڑھیاں لگا کے دروازے سے چڑھا تو وہ سمجھا میں چھت پہ چڑھ گیا وہ کوئی ہو وہ جرنیل ہو اور کہے کہ میں مومن ہوں اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ تم سے زیادہ مومن ہوں اور وہ یہ کہے کہ میں اس لیے مومن ہوں کہ کعبے کے چھاتے میں نے پانچ دفعہ نماز پڑھی یوں اسے پتہ ہو یا نہ ہو کہ کعبے کے چھت پر نماز مکرو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا وہ پولیس کا کوئی ایس ایچ او ہو یا وہ ڈی آئی جی ہو یا وہ کوئی وزیر ہو یا وہ صدر ہو یا وہ وزیر اعظم ہو یا وہ کوئی عالم دین ہو یا وہ کوئی پیر ہو یا کوئی وہ فقیر کوئی بھی اینی ون لا تجد قوما ایسی کوئی قوم اللہ فرماتے ہیں یو باللہ جن کا دعویٰ یہ ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ ہی مان رہے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں فرمایا دعویٰ تو یہ کریں کہ ہم اللہ کو بھی ماننے والے ہیں رسول کو بھی ماننے والے ہیں اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے رسول پر بھی ہمارا ایمان ہے ہم مومن ہیں اور یہ کوئی بھی ہو اللہ فرماتے ہیں اے محمد الرسول اللہ وہ جو ایمان کا یہ دعوی کرنے والے ہیں ان میں آپ ایسے لوگوں کو ایک آدمی بھی تلاش کر کے نہیں دکھا سکیں گے کہ دعوی تو اس کا ہو کہ میں ایماندار ہوں دعویٰ تو اس کا ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوں اور پھر وہ یواد دون من اللہ و رسول پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے وہ ان لوگوں کے حجروں میں جا کر کے بیٹھ کر کے ان کو سلوٹ کرے جو اللہ کے بھی باغی ہیں اس کے رسول کے بھی باغی ہیں جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اس کے رسول کو بھی دشمن ہے فرمایا کوئی ایمان والا یہ تم دیکھ نہیں سکتے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے پھر اس کی دوستی کسی بےمان کے ساتھ ہو اس کی دوستی امریکہ کے ساتھ ہو اس کی دوستی برطانیہ کے ساتھ ہو جو محمد الرسول اللہ کے باغی ہوں جو قرآن کو گٹروں میں ڈالیں جو قرآن کو کتوں کے منہ میں پکڑائیں دعوی ایمان کا کریں کہ ہم پکے مسلمان ہیں پھر وہ ان کے ساتھ بھی دوستی رکھیں ان کے ساتھ ہی محبت کریں یا ایک آدمی نمازی ہو ایک آدمی تجد پڑھتا ہو ایک آدمی قرآن کے بارے روزانہ تلاوت کرتا ہو لیکن کے ساتھ ملتا ہے اٹھتا ہے ان کے ساتھ کھاتا ہے ان کے ساتھ پیتا ہے ان کے ڈاکٹروں کے ساتھ علاج کرتا ہے ان کی دکانوں سے سودا سلب خریدتا ہے اور پھر بہانہ یہ تلاش کرتا ہے کہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں ان کی پیار بڑا اچھا ہے ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں خدا کی قسم حضرت صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں جس طرح حضور کے ساتھ محبت کیے بغیر حضور کے ساتھ حضور کی ذات کو ترجیح دیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا آدمی ایمان نہیں لے جا سکتا اسی طرح وہ آدمی بھی ایمان نہیں لے جا سکے گا وہ کسی بھی درجے پہ فائز ہو اگر وہ محمد کے باغی اور گستاخ سے نفرت نہیں کرتا یہ قرآن نے بار بار ذکر کیا اس کا آج اس مسئلے میں ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں محبت کے پیارے عنوان پر تو ہم آگے آ جاتے ہیں لیکن بے دین تھے اللہ کے باغی سے اللہ کے رسول کے دشمن سے قادیانیوں سے عزمت صحابہ پر حملہ کرنے والوں سے ہمارا پیار اور محبت ہوتا ہے کیوں وجہ اچھے خاصے دماغیوں کو ہم دیکھتے ہیں مرزائیوں کی دکان پہ جاتے ہیں اچھے خاصے متھے پہ محراب اور خدا کی قسم کئی کئی چلے لگائے ہوئے مرزائیوں کی ڈاکٹروں سے جا کر کے علاج کراتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تلبا پڑھ کے کہتا ہوں کیوں کیوں نفرت نہیں ہے بےمان کا فرض ہے تمہارے اگر کتے کو کوئی مارے اگر تمہاری اگر بھینس کو کوئی مارے اس کا کے ساتھ تم دشمنی رکھتے ہو تمہاری بلی کو کوئی مارے تمہاری دکان سے ایک شیر چینی بھی اٹھا کر کے لے جائے اس سے تو تم نفرت کرتے ہو اور محمد کے باغی اور گستاخ ڈاکٹر سے جو روزانہ انڈر گراؤنڈ کئی نوجوانوں کو ان کے ایمانوں پہ ڈاٹا ڈال کر ان کے محمد کے دامن سے ان کو دور لے جاتا ہے میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سرگودا میں میں ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ہے آپ کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ میں اگر آپ کو روزانہ دس آدمی جو داڑیوں والے مٹھے اور وہ اپنے آپ کو تبلیغی کہنے والے اپنے آپ کو طالب علم کہنے والے اپنے آپ کو پیر کہنے والے اس کی دکان پہ آ کر کے اس سے دان پٹوائیں گے جب اس کو دیکھیں گے اس داڑھی والے کو اس نب والے کو اس مولوی کو اس تبلیغی کو اس پیر کو لوگ دیکھیں گے اور جی پیر صاحب جا رہے ہیں اور جی طوفانی وہاں جا رہا ہے اور جی فلام مولوی جا رہا ہے ہمارے لیے کیا جرم ہے یہ راستہ کھولنے کا سبب بن جاتے ہیں میرے دوستو اللہ کا قرآن ایک دفعہ نہیں بہت سی آیات کے اندر مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائیے کہ اگر ہم اس دنیا سے ایمان ایمان لے جانا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس طرح حضور کی محبت کے بغیر ایمان کی تجویز ناممکن ہے اسی طرح حضور کے دشمنوں سے باغیوں سے گستاخوں سے نفرت کے بغیر ایمان کی تکمیل ناممکن ہے آج ہم پچہتر پرسنٹ ہمارے مسلمان آپ حضرات دیکھو آئے گرمی میں آئے اب اس گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کی قسم ثواب ملے گا آپ کو ثواب سے آپ معروم نہیں جائیں گے لیکن ہم جو آپ کو بلاتے ہیں وہ اس نظریے سے بلاتے ہیں اس نظریے سے آپ کو اکٹھا کرتے ہیں کہ جب آپ یہاں اس جلسے سے اس پروگرام سے فارغ ہو کر آپ آئیں تو آپ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے مبلک بن جائیں ہر کا دینی جہاں رہتا ہے وہ یہ محسوس کرے کہ اب یہ جو چناب نگر سے کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد جناب خواجہ خان محمد صاحب کے غلام یہ سم کے یہ جو اب واپس آئیں گے تو یہ ہم کا دھیانوں کو دیکھیں گے ہمارے ارتداد کو یہ برداشت نہیں کریں گے آپ اس قدر اللہ فرماتے ہیں والی فرمایا جب ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ ارتدادی طاقتیں پیار کفر کو پھیلائیں تو پھر تم ان سے پیار کی پھر تم ان کو غصے والی حالت دکھلاؤ وہ تمہیں دیکھ کر کے گرے اور فرمایا سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ آدمی کافر کو یہ بتلائے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں ہم تم باغیوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے یہ میرے پاس انیس سو چوراسی ایک کیسٹ موجود ہے مرزا نجس کی وہ لندن میں اب آپ حضرات سے اس لیے گزارش کرنی ہے کہ کام تو آپ نے کرنا ہے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ یونیورسٹی والوں سے یہ توقع آپ نے رکھے آرمی میڈیکل کالج یہ ہسپتال وہ آرمی کالج ان سے یہ توقع نہ رکھے ان سے نکلے ہوئے یہ ہمارے اکابر جس دن سے پاکستان بنا اس دن سے لے کر آج تک ہمارے وزیر اعظم آئے جرنیل آئے وزیر اعظم آئے وزیر داخلہ آئے صدر آئے جو بھی آیا جناب طاقت علی سے لے کر محمد علی سے لے کر سوروردی سے لے کر ایوب سے لے کر بٹو سے لے کر سے لے کر اور جناب علی اس وقت تک وہ جو بے نظیر ریڑھی سے لے کر یہ جتنے بھی آئے ہیں اللہ کی کس میں اس بات کو کان کر بنائے اپنے اکابر کے ہم ترس رہے ہوتے تھے کہ کاش آج کا ہمارا وزیر اعظم یہ ہمارا نواز شریف یہ ہمارا بٹو یہ ہماری بے نظیر مشرف کاش جہاں یہ کہتا ہے مولوی کا راستہ روکو مگر رو کھڑے ہو جاؤ مسجد میں کھڑے ہو جاؤ اس کو روکو ٹھیک ہے روکو ٹھیک ہے روکو لیکن یہ کا دھیان تمہارے باپ لگ گئے ان کو نہ روکو کوئی ایک وزیر اعظم جب بھی آیا ہم نے تو کہا مولوی کا راستہ روکو ان پہ پابندی لگاؤ ان کو پسے دیواریں نہ کرو ان کو ان کے اداروں پر نگاہ رکھو یہ دہشت گرد ہے یہ انتظار پسند ہے بھائی یہ یہ جو اس ملک کے اندر جس طرح حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جمال عبد الناصر کہا کرتا تھا کہ اگر دریائے سمندر کے اندر دو مچھلیاں بھی لڑیں تو ان کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کا ہاتھ ہوگا وہ فرما کرتے تھے کہ آج ہمارے اس پاکستان میں اگر کسی بھی دریا میں دو مچھلیاں لڑیں تو ان کے اندر کا دینیوں کا ہاتھ ہوگا یہ ان کی سازش ہوئے گی اور یہ بڑے پیارے طریقے سے وہاں یہ پہنچے ہوئے ہوئیں گے اور پیارے طریقے سے وہاں آپس میں ان کو لڑاتے رہے ہوئیں گے ہمیں پتہ نہیں چلنے دیں گے یہ بھائی یہ ہم تو آج پاکستان بننے کو اٹھوجا سال ہو چکے ہیں اٹھوجا سال ہم ہمیشہ یہ توقع رکھتے تھے کہ کوئی تو ہمارا وزیر اعظم کوئی تو ہمارا صدر یہ کہے گا کہ مولویو بیک لگا کے چلو ارے مولویو انتہا پسندی مات کرو چلو ٹھیک ہے ہمیں تو کہتے رہتے ہو ہم سنتے بھی ہیں کچھ مانتے بھی ہیں کچھ عمل کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں کچھ عمل ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے لیکن ایک دکھ ہمیں مسلسل جب سے پاکستان بنا ایک دکھ ہمیں یہ کھا رہا ہے کہ کاش جس طرح اللہ کی قدم ہر کا جانی وہ ایس پی ہو وہ ڈی آئی جی ہو وہ وزیر اعظم ہو وہ وزیر خارجہ ہو وہ ایم آئی کا انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ہو کوئی کا جانی کسی سیٹ پہ ہو وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ مرزے کی بات کرتا ہے وہ مرزے کی بات کرتا ہے وہ جس جو اس کے ملازم ہیں بڑے پیارے انداز میں وہ ان کو مرزے تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے افسر چلو ہم کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کہتے اتنا تو کہہ دیا کریں یہ تو کوئی جرم نہیں ہے نہ یہ فرقہ واریت ہے نہ یہ انتہا پسندی ہے نہ یہ کوئی قانون جرم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اگر قادیانیوں کا ہر آدمی وہ مرزے کی بات کرتا ہے آپ یقین کریں یہ آپ نے بڑی مشہور بات سنی ہوگی کہ سر ظفر اللہ نے بانگے دہل کہا تھا جب محمد علی جناح کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تو وہاں کے اخباری نمائندوں نے سوال کیا کہ ظفر اللہ یہ تو اس حکومت کا وزیر خارجہ ہے جس کے سربراہ آج وفات پا چکے اور تو ان کا جنازہ تو نے نہیں پڑا تو اس نے کوئی تکیہ نہیں کیا اس نے کوئی چونچنا نہیں کی وہ ہمارے بغیر حکمرانوں کی طرح غیرت اور دیوس حکمران نہیں تھا وہ اپنے مذہب کا وفادار تھا وہ اپنے مذہب کا وفادار تھا اس نے کھلے لفظوں میں کہا کہ تو نے محمد علی جناح کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا آج بھی آن ریکارڈ موجود ہے آج بھی آج بھی اخبار کے صفحات میں محفوظ رکھنے والوں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے آن ریکارڈ وہ کہنے لگا کہ تم یہ تمہارا بانی ہے پاکستان محمد علی جناح جس کی وساطت تھے تم وزیر خارجہ بنے جس کی وساطت تھے تم عالمی عدالت کے جج بنے اور آج جب وہ مر گیا اور دور دراز سے لوگ ان کے جنازے میں شریک تو نے جنازہ نہیں پڑا یہ اس خیمے کے نیچے جا کر بیٹھ گیا جس خیمے کے نیچے غیر مسلم انتظار کر رہے تھے یہ بھی وہاں بیٹھ کے اور جنازہ نہیں پڑا اب اس کی ضرورت کو داد دینی چاہیے یا نہیں ہاں دیکھو جب پوچھا کہ تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑا تو وہ خبیص بربلا کہتا ہے کہ یوں سمجھ لو کہ ایک کافر ملازم نے کسی مسلمان صدر کا جنازہ نہیں پڑا یا ایک مسلمان ملازم نے کسی کافر صدر کا جنازہ نہیں پڑ کھلے لفظوں میں کہا اور یہ ہمارے یہ ہمارے خرگوش کے بچے یہ یہ چوبیس گھنٹے مولوی کو روکو مولوی کو روکو روکو روکو روکو مولوی کو ہمارے پیچھے پڑے ہیں ایک دفعہ تاش کے مشرف کہہ دیتا اور کچھ نہ کہتا زیادہ نہ کرتا تاش حضرت مولانا محمد شریف گنجو جو جدہ ایئرپورٹ پورٹ کے اب جدہ میں بیٹھا ہے یہ وہ دنیا میں تاریخ اٹھائیں اور مولانا یہاں آئیں گے پتہ نہیں چلے گئے ہوں گے مجھے ابھی تک بٹھائی رکھا میں مولانا اللہ وسایا تھا نویز نواز شریف کا بھائی عباس شریف اور اس کے ماموں کا لڑکا عارف بٹ جو لاہور میں رہتا ہے وہ اور میں بھی اور شاہ صاحب یہ جب وزیر اعظم تھا مسٹر گنجو اس کی کوٹھی ماڈل ٹاؤن وہ وزیر اعظم ہاؤس کہلاتی تھی وہاں گئے اور خدا کی قسم لمبی بات ہے مختصر مولانا اللہ شاہ صاحب نے اپنا رمبا اٹھایا اور اس گنجو کے پیروں پہ کہنے لگے میاں صاحب دیکھو یہ شناختی کارڈ کے اندر مذہب کا خانہ چھوٹا سا کام ہے اس کو کر دیں خدا کی قدم کیا مت تم کو اللہ پاک تا فرمائے گنجو اب لگا کے ہاں،, ہاں،, ہاں کام تو بڑا مشکل ہے بڑی مشکل کوشش کروں گا اللہ نے فرمایا چل تو نہیں کرتا پھر میں ہی کرتا ہوں دنیا میں ایسے تو ہوا ماشاء اللہ آیا حکومتیں بدلی تو وزیر اعظم بدل گیا حکومتیں بدلی تو صدر بدل گیا ایسے کبھی نہیں ہوا کہ برش لا آیا بدلی تو دیش بھی بدل جائے یہ اس گنجو کے ساتھ ہوا کہ صرف وزارت نہیں بلکہ اور کھانا بھی ٹھوک گیا کہ چل اب وہاں بیٹھا رہے میرے دوست یہ محمد جی نے کی مار پڑی تھی ہم نے اس کو اللہ شاہ کا جو رومال تھا وہ تیرے قدموں پہ لگا کہ میاں صاحب خدا کے لیے لیکن اس نے کوئی بھی آج تک ہمارا ایسا ہم چاہتے ہیں کہ چلو اور کچھ نہ کہے ہمیں گرفتار کرے ہمیں گولی مار جو مر دیے کرے لیکن کہتے ہیں کوئی تو ایسا آ جائے تاکہ ہم بھی قسم اٹھانے کے لائق ہو جائیں کہ بھائی ہمارا بھی ایک وزیر اعظم ہمارا بھی ایک صدر ایسے آیا تھا ہاں، مرزائیوں کی طرح جو وہ اپنے مرزا کی بات کرتے تھے ہمارا بھی ایک صدر ہمارا بھی ایک وزیر ہمارا بھی داخلہ ہمارا بھی خارجہ اینی ون ایک تھا جو محمد کی ختم نبوت کی بات کرتا تھا لیکن آج تک یہ اور بات بھی ہم زیادہ لمبی چوڑی نہیں کہ وہ ہمیں کہیں کہ مولوی سوچ کے ہاں ٹھیک ہے مولوی ہم تمہارا راستہ روکیں گے ٹھیک ہے مولوی ہم تمہیں نہیں چلنے دیں گے ٹھیک ہے ہم سنیں گے لیکن تو یہ بھی تو کہہ دے کہ قادیانیوں تم ہمارے باپ نہیں لگتے ہو تم بھی سوچ کے چلو اقلیت بن کے چلو یہ نہ ہو کہ تم انڈر گاؤں محمد عربی کی امت کے نوجوانوں کو مرتب بناتے کے نہ کرو بچی بات آج تک کوئی وزیر زبان میں کوئی وزیر کوئی وزیر داخلہ ایسا نہیں آیا اب یعنی ایسے میں کام کس نے کر دیا جس نے کام کرنا ہے وہ ہاتھ مسجد میں رکھے ہوئے ہو ہاتھ نیچے نہیں کرنی دیکھو ایک بات کر دیے زیادہ نہیں آپ نیچے نہیں کر دیں مسجد میں کھڑے رکھے ایک بات زیادہ بھی نہیں اور خدا کی میں حضرت کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں ممکن ہے اس پرفتن دور میں اور کوئی عمل قبول نہ ہو ہو نہ ہو اللہ کی قسم آپ کا یہ عمل قبول اور وہ کیا اور وہ کیا وہ کیا میں بیٹھے ایک ہر ہفتے میں مسلمان ایک مسلمان نوجوان ایک مسلمان ایک مسلمان جی۔ ہر ہفتے میں حق تو بنتا ہے حضور کو دیکھ کر ہر گھنٹے میں لیکن چھوڑو یہ جی، جی۔ زیادہ صرف ایک نوجوان کو ایک بات بتاؤ کہ محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں وہ کیا بات سمجھانی ہے وہ ہاں جی، ان کے بعد کوئی نبی جو آپ کو ایم بھی کہتے ہیں وہ قادیانی بےمان ہیں مرتد ہیں اور وہ اسلام کے روس ہے عجیب القتل ہے لیکن قتل ان کو پرویز مشرف کرے قتل ان کو پرویز لائی کرے گور پٹ کرے گور پٹ آپ نے اس نوجوان کو کہنا ہے کہ کاجانی کفر ہے کاجانی کاجانی مرزائی کاجانی ایم پی نہیں ہے کاجانی مرزائی ایم پی کیوں کافر ہے کاجانی ان نوجوان کو کہنا ہے کہ انہوں نے ایک اور نبی بنایا انہوں نے انہوں نے بس نیچے کر رہے یہ ہر ہفتے ایک نوجوان کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں خدا کے گھر میں پابندی سے ایک نوجوان کو یہ دین دے جمعے پر آپ جمعہ پڑھتے ہوئیں گے کئی خطبہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں دراز کرے ان کی وجہ سے یہ دین باقی ہے لیکن اس مسئلے پر گفتگو کم کی جاتی ہے کسی مسجد میں سال کے بعد کسی میں چھ مہینے کے بعد کاش کہ اگر ہمارے خطبہ مہینے میں چار جمعے ہوتے ہیں تین جمعے پہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی روزہ ہوتا ہے نہیں ہوتا زکات لگتی ہے نہیں لگتی کریں تین جمعہ پہ اپنے مسائل چوتھے جمعے پہ سارا جمعہ نہ لگائے وہ چوتھا جمعہ بھی آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے تو وہ بیس منٹ اپنے موضوع پہ لگائے صرف دس منٹ ہمیں چاہیے اور وہ اس وقت جو سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان ہو ان کو بات بتا دے کہ میرے نوجوان دوستو میں مہینے کے بعد آپ کو پانچ منٹ یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزائی کافر ہیں بےمان ہیں مرتد ہیں واجب القتل ہیں ان کی دکانوں سے سودا سلب لینا ان کی دکانوں پہ جانا حرام ہے وہ محمد کی نبوت کے ہیں مرزا کہتا ہے ان کا گرو گھنٹا مسلمان کے ذہن میں ڈالو کہ مرزا کاما کہتا ہے جرنل کے ذہن میں ڈالو کیپٹن کے ذہن میں ڈالو ایس پی کے ذہن میں ڈالو ڈی آئی سی جی کے ذہن میں ان کے ذہن میں ڈالو کہ مرزا غلام احمد کا دھیان ہے کہ لوگوں کلمہ گو مسلمانوں اب میں مرزا گاما انگریز کا ٹٹو اب دوبارہ محمد بن کے تمہارے سامنے آ جاؤں اس سے بڑھ کر کے کچھ تو ہی ہو سکتی اور پھر ہم کہتے ہیں قادیانیوں کے اخلاق اچھے یہ لوگ اخلاق کے مالک ہیں آپ حضرات بس ایک ہفتے میں ایک مسلمان کو یہ بات سمجھا دے کہ مرزائی کافر ہیں ہے بے ہے وہ احمدی وہ احمدی جو ان کو احمدی کہے گا وہ اللہ کا بھی باغی رسول کا بھی باغی محمد کا بھی باغی وہ باغی ہے خدا اور رسول کا جو قادیانیوں کو احمدی کہتا ہے وہ قادیانیوں کو احمدی کہنے والا تحصیلدار ہو قادیانیوں کو احمدی کہنے والا تھنڈار ہو کو کہہ دیا اللہ جردیں لوگ ان کو جو ایم ڈی کہے گا وہ محمد کا بھی باغی ہے اور اللہ کا بھی باغی ہے وہ ایم ڈی نہیں ہے وہ وہ کیا ہے گامے کے ماننے والے گلبدی وہ کیا ہے گل مدی اللہ کی قسم اگر جو آپ تین چار چھ سو بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ایک ہفتے میں ایک نوجوان کو جیسا اور یہ مشکل نہیں ہے آپ ہفتے میں دس آدمیوں کو بھی بچا سکے میں روزانہ صبح سویرے اسٹیشن پر وہاں سے چلتا ہوں ڈاکٹروں نے کہا ہے تو میں وہ سواریاں جو لاہور آتی ہیں روزانہ تین چار سواریوں کو پکڑ کر کے یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں روزانہ اگر آپ میں ایک ہوں اگر ہم یہ سارے شروع ہو جائیں کہ بھائی کا دینی ہے وہ مرزے گانے کی جیلی اولاد ہے وہ بھی خبر جیلی ہے اس سے بچو تو آپ آپ زیادہ لگائیں مہینے میں ہمارا یہ پروگرام کتنے آدمیوں تک پہنچ سکتا ہے اللہ کی قسم میرے جیسا مبلغ جو کام دس سالوں میں پورا کرے اگر آپ رات جیسا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے جا کر کے شروع ہو جائیں وہ کام ایک ہفتے میں ہو جائے میں تو دو دو آدمیوں کو مل کے دس سالوں میں پورا کروں گا اور اگر آپ سارے شروع ہو جائیں ہفتے میں کتنے ہوتے ہیں کریں گے دیکھو حضرت صاحب کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں گواہ ہیں حضرت صاحب خدا کی قدم تھانہ ٹھک جائے گا حضرت صاحب گواہ ہیں کرو گے ہاتھ کھڑا کرو جس نے کرنے جی سب نے ہاتھ کھڑے کرو نا تقبیر حضرت دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام فرماتے ہیں انشاءاللہ شاء کی نماز کے بعد بین الاقوامی اسلامی سکالر حضرت مولانا عبد القیوم صاحب حقانی استاد المناظرین حضرت علامہ عبدال صاحب توسوی اور دیگر علماء کرام انشاءاللہ شاء تفصیلی بیان فرمائیں گے اور حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب کا بیان بھی ہوگا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة الآخرة وقنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا يا يا عزيز غفار رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ربنا اغفر لنا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه